Pleasant environment get ready for the activity friendly atmosphere جیل ٹ مینڈلس output poor surroundings challenges of ٹھیک world melting glaciers global warming is increasing بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوائرمنٹل سائیکالوجی کے دسویں لیکچر کی طرف اسٹوڈینٹس ایز یوزول ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں with a review of what we discussed in last lecture ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں نوے لیکچر کے اندر ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر شروع کیا تھا اور ہمارا سیکنڈ چیپٹر شروع ہوا تھا by the title of the chapter which is environment perception and the use of natural environments اس چیپٹر کا آغاز ہم نے کیا تھا with the topic of elementary psychophysics اور جب ہم ایلیمنٹری سائیکو فزکس کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہم انوائرمنٹ کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو انوائرمنٹ کی پرسیپشن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم پرسیو کرتے ہیں اسی حساب سے ہم اپنا رسپانس بھی ڈیزائن کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کو ہم ایک بہت بڑی طاقت کی طرح سے لے سکتے ہیں کیونکہ جب بھی انوائرمنٹ کا ڈسکس کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہسٹورینز انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ کے اس حصے کو پک کرتے ہیں جس نے ایک خاص ایج کے اندر کسی ایک خاص کمیونٹی کو یا کسی ایک خاص سویلائزیشن کو کسی ایک خاص طریقے سے بنایا ہو سو ان دیٹ سینس جب ہسٹورینس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ کو ایز اے فورس لیتے ہیں بالکل اسی طرح سے جب جیوگرافرس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی انوائرمنٹ کے ٹیرینس کے حساب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ کا ٹیرین کس طرح سے لوگوں کے بہیویئر پیٹرنس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جب ہم انوائرمنٹ کے اتنے سارے پرسپیکٹوس میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ یہ پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے اسٹوڈینٹس کیونکہ انوائرمنٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سارے آرگینزمس جو پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزٹ کر رہے ہیں یہ سارے آرگنیزمس جب انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا بنیادی آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی ایگزٹینس کو سیکیور کر سکیں اور اس ریس میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسپیشیز زندہ رہتی ہیں اور جو اس ریس کے اندر ناکام ہو جاتی ہیں اسپیشیز وہ اس ریس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کافی ساری اسپیشیز آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں فیل ہوتی جاتی ہیں اور ایکسٹینکٹ ہوتی جاتی ہیں لیکن جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو انسان پچھلے کئی ہزار لاکھوں سالوں سے اس زمین پر رہ رہے ہیں اس دوران میں بے شمار اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوئی لیکن انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اپنی زندگی گزارتے چلے گئے نہ صرف زندگی گزارتے چلے گئے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے گئے اگر انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو انسانوں کا فیزولوجیکل اسٹرکچر اور انسانوں کا سائز زمین پر پائے جانے والے بے شمار جانوروں سے چھوٹا ہے انسانوں کے اندر بے شمار جانوروں کی نسبت طاقت بہت کم پائی جاتی ہے لیکن جب ہم ذہانت کی بات کرتے ہیں تو انسانوں میں اس زمین پر پائی جانے والی ساری اسپیشیز سے زیادہ ذہانت پائی جاتی ہے اور اس کا ایک سیدھا سادہ ثبوت یہ ہے کہ انسانوں کے دماغ کا وزن اس زمین پر پائے جانے والے کسی اور جانوروں کی اسپیشیز کے دماغ کے وزن سے بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو پرسیپشن وہ ایک بنیادی ٹول ہے جو ہمیں ایکوپ کرتا ہے اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں لرن کرنے میں اور انوائرمنٹ کے بارے میں لرن کرنے کے بعد اپنے رسپانسز کو ڈیزائن کرنے میں so learning about the environment and designing our responses to secure survival in this environment can be called our behaviour اور جب ہم بہیویئر کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بہیویئر ایک ٹیکنالوجی ہے اور کسی بھی اسپیشی کا بہیویئر اس انوائرمنٹ پر زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے اور جو ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہوگی زیادہ ڈیولپڈ ہوگی اس کے آبجیکٹیو بھی زیادہ بہتر اور زیادہ دیر پا ہوں گے سو so, انسانوں کا بہیویئر ایک بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر جو بنیادی پارٹ پلے کرتی ہے وہ چیز ہے پرسیپشن اسٹوڈینٹس پرسپشن کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجی میں سائیکو فزکس کا ایک سبجیکٹ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے جس میں تجربات کیے جاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانوں کی پرسیپشن کس طرح سے عمل میں آتی ہے جب ہم سائیکو فزکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کو بالکل انسانوں کا بہیویئر اسٹیملس اور ریسپانس کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے کہ انوائرمنٹ ایک اسٹیمولس پروڈیوس کرتی ہے اور انسان اس اسٹیمولس کے مقابلے میں اپنا رسپانس بناتے ہیں یا اپنا رسپانس ڈیزائن کرتے ہیں ایلیمنٹری سائیکو فزکس کے اندر جو چند امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ دراصل چار باتیں ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ہم کسی بھی اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس اسٹیمولس کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیٹیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیمولس اویلیبل ہے یا نہیں ہے انوائرمنٹ کے اندر اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کو بعض آوازیں جو ایک سرٹن فریکوینسی کے اوپر آ جاتی ہیں ان آوازوں کو آپ سن پاتے ہیں لیکن بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سرٹن فریکوینسی کے اوپر نہیں آتی جو انسانی کان ان کو سن سکتا ہے تو آپ نیچرلی اس اسٹیمولس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے جب رات یا اندھیرے میں اگر آپ ایک اسٹریٹ میں سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس چیز کے نظر آنے میں لائٹ کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے اگر لائٹ ایک سرٹن فریکوینسی تک ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکیں گے لیکن ایک سرٹن فریکوینسی تک نہیں ہے تو آپ اس چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے so stimulus detection is actually dependent upon the capacity of the receptors کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ کو ریکگنائز کریں ریکگنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسٹیملس کی پہچان کرنی کہ یہ چیز دراصل ہے کیا اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی چیز کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے امیجز کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں جن کی شکلیں ہمیں بہت فیملیئر لگتی ہیں لیکن بہت غور کرنے کے باوجود ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ ان صاحب کو ہم کہاں ملے تھے یا ان صاحب کا کیا نام ہے دراصل ہم نے اسٹیمولس تو ڈیٹیکٹ کر لی لیکن ہم اسٹیمولس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے اور ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر جو بھی ویژل امیجز پائے جاتے ہیں ہماری میموری کے اندر جو بھی انفارمیشن موجود ہے ہم جو امیڈیٹ اسٹیمولس جس کو پرسیو کرتے ہیں اس کو اپنے ان امیجز کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو میچ کرنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیمولس دراصل ہے کیا اور اگر آپ اس پروسیس میں کامیاب ہو جائیں تھوڑا سا زور لگانے کے بعد تو آپ کو ان صاحب کا نہ صرف نام یاد آ جاتا ہے بلکہ وہ واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے جس دوران آپ ان سے ملے تھے سو so اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ stimulus recognition is another important step of the perception which is being studied in the subject of elementary psychophysics یہاں پر اسٹوڈینٹس جو اگلا اسٹیپ امپورٹنٹ ہوتا ہے that is called stimulus discrimination کہ ایک اسٹیملس کو ریکگنائز کرنے کے بعد اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا دوسری اسٹیملائز سے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا دراصل جب ہم اسٹیملائی کو ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ کوئی کوئی صاحب ہمیں ایگزیکٹلی exactly کہاں پر ملے تھے اور ان کے ساتھ ایگزیکٹلی exactly ہمارا کیا رسپانس تھا یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالیں تو آپ کا محسوس ہوگا کہ ہم ہر شخص سے ملنے کے بعد اپنے رسپانسز کو ڈیزائن کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی بڑی عمر کے صاحب کو ملیں گے تو آپ اسی حساب سے ان سے بات چیت کریں گے کسی چھوٹے بچے سے ملیں گے تو آپ کا بہیویئر پیٹرن آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا دراصل آپ ڈسکریمنیٹ کر پاتے ہیں ریکگنیشن کرنے کے بعد آپ ڈسکریمنیشن کی فیز میں سے گزرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی کو کس طرح ایگزیکٹلی exactly اور پرسائزلی کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ جب ہم بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارا رسپانس چینج ہو جاتا ہے جب ہم بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارے رسپانس میں آٹومیٹیکلی چینج آ جاتی ہے جو نیکسٹ امپورٹینٹ اسٹیپ ہے ایلیمنٹری سائیکو فزکس کے اندر دیٹ از کالڈ اسکیلنگ جب ہم کسی اسٹیمولس کو پرسیو کرتے ہیں تو ہم اس کی اسکیلنگ بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ہلکے سے دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ دھماکے کی آواز کے حساب سے اپنا رسپانس ڈیزائن کریں گے اگر دھماکے کی آواز صرف اتنی ہے کہ آپ شاید یہ سوچتے ہیں سارے پرسپشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ایک کتاب زمین پر گری ہے تو آپ کا رسپانس اسی حساب سے ہوگا لیکن اگر دھماکے کی آواز بہت زیادہ ہے تو آپ کے ریسپانس کا میگنیچیوڈ بھی اس آواز کے میگنیچیوڈ کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا سو so اسٹوڈینٹس یہ کچھ بنیادی ایسپیکٹس ہے ایلیمنٹری سائیکو فزکس کے اندر اسٹوڈینٹس جب ہم ایلیمنٹری سائیکو فزکس کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر جو امپورٹنٹ پروسیسز ہیں those are number one stimulus detection number two is stimulus recognition number three is stimulus discrimination and number four is stimulus students جب ہم اسٹیمولس ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں جو امپورٹنٹ تھیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی just just noticeable noticeable difference difference کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم کسی اسٹیمولس کو ڈسکریمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس اسٹیمولس کی فریکوینسی کے حساب سے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور مختلف اسٹیمولائی کے درمیان میں ڈسکریمنیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ نوٹسبل ڈفرینس ایک ایسا لیول ہے جہاں پر پہنچ کر کوئی بھی اسٹیمولس ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے اور اگر اس لیول سے اس کی فریکوینسی ذرا لو ہو تو ہم اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر پائیں گے so this is call just noticeable concept of stimulus discrimination students یہاں سے ہم بات کرتے ہیں پرسپشن کی اور پرسپشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس چند امپورٹینٹ تھیریز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم پرسپشن کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں ان تھیریز میں جو سب سے امپورٹینٹ تھیری ہے that is number one basis of perception cognitive basis of perception سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم پرسپشن کو کنٹیکسچل اور سوشل بیسس کے حساب سے بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائنلی ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسپشن کا جو انسانوں کا کمپلیکس پروسیس ہے اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں پرسپشن کی تو عموماً پرسپشن کی بات کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں دراصل sight is the queen of all senses اور پرسیپشن کا جب بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرسیپشن کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا لیکن دراصل پرسیپشن دیکھنے سے بہت زیادہ آگے ہے پرسیپشن کا عمل نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ جاننا بھی ہے اور جب ہم جاننے کے عمل کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری فائیو سینسز انکلوڈ ہو جاتی ہیں ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو چکھ سکتے ہیں اس کو فیل کر سکتے ہیں اس کی آواز کو سن سکتے ہیں so there are different angles through which we can perceive certain stimuli so perception is not just simple process of looking at certain things جب ہم انوائرمنٹل پرسپشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پروسیس تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اس پروسیس کے اندر تین امپارٹینٹ سب پروسیسز انکلوڈ کیے جاتے ہیں یہ تین امپورٹینٹ سب پروسیسز ہیں number one labelling number two is describing and number three is attaching the meaning to the world around us جب آپ کسی سڑک پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں آپ ان چیزوں کو لیبل کرتے جاتے ہیں وچ مینس کہ ان چیزوں کے حساب سے ورڈس آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں یا پھر ان چیزوں کا ایک انکینی سینس آف ایگزٹینس آپ کے ذہن میں رہتا ہے جس کے حساب سے آپ اپنے ریسپانس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ چیزوں کو لیبل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں ڈسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی سلو آ رہی ہے تو میں اس وقت سڑک پار کر سکتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی میرے سے دور ہے اور میں سڑک پار کر سکتا ہوں لیکن اگر گاڑی کی اسپیڈ زیادہ ہو تو اسی حساب سے آپ کی ڈسکرپشن بھی چینج ہو جائے گی اور آپ کا رسپانس بھی آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا سو لیبلنگ اور ڈسکرائبنگ کے پروسیس کے ذریعے آپ سڑک کے اوپر ماحول کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ماحول کے اندر اپنے رسپانسز کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کے آپ کے ارد گرد جو دنیا پائی جا رہی ہے آپ اس دنیا کے اندر میننگ تلاش کر رہے ہیں آپ اس دنیا کے اندر میننگ کو ڈھونڈ رہے ہیں so perception in addition to being sensory is also highly cognitive cognition کا مطلب کیا ہے کوکنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو نہ صرف اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں بلکہ اس انفارمیشن کے بارے میں اپنا ایک انسائٹ بھی حاصل کریں انسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پراپرلی جان گئے ہیں اور جاننے کے بعد آپ اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کے بعد اس چیز کی ایک ایگزٹینس آپ کے مائنڈ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اسٹوڈینٹس جب ہم کوگنیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ جتنی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان کو آپ مختلف قسم کے میننگس اٹیچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ چیزوں کی بیرونی حیت کے حساب سے بھی ان کو میننگ اٹیچ کر سکتے ہیں مثلاً ایک گاڑی کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی بڑی ہے یا چھوٹی ہے that is just a physical perception ایک ٹرک جو ہے وہ ایک کار سے بہت بڑا ہے ایک کار اس سے چھوٹی ہے لیکن کیا یہ کمپلیٹ انفارمیشن ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے نہیں دراصل فزیکل میننگ سے آگے سوشل میننگس بھی ہوتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے اور ٹرک کے اندر آپ بے شمار چیزیں لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں اور ایک ٹرک کو چلانے والا شخص اس ٹرک کا ڈرائیور ہے اور اس ڈرائیور کی طرف آپ ایک خاص سوشل میننگ اٹیچ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ ایک سوفیسٹیکیٹڈ ایکسپینسو کار دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو دیکھتے ہیں تو آپ کا امپریشن اس ڈرائیور کے بارے میں ٹوٹلی totally چینج ہو جاتا ہے سو so, اب ٹرک اور گاڑی کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے اس کے اندر سوشل میننگ اٹیچ ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب ہم سوشل میننگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں کے سوشل اکنامک بیک گراؤنڈس کی بات کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں کی ظاہری سوشل اسٹیٹس کی بات کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے ہم اپنا رسپانس ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹس پرسپشن کے اندر جب کوگنیشن کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر چیزوں کو ہم کلچرل پرسپیکٹو میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک چیز کا کسی ایک خاص کلچر کے اندر کیا مطلب ہے مثال کے طور پر ایک موبائل فون ایکسپینسو ہو سکتا ہے آپ موبائل فون کو اس کی ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اس کی پرائز کے حساب سے بھی پرسیو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس موبائل کی خوبصورتی کے حساب سے بھی اس کو جانچ سکتے ہیں خوبصورتی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موبائل فونس جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ایسے موبائل فونس جو مردوں کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کے کلرس ان کی شیپس ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایسے موبائل فونس جو خواتین کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کے کلرس اور شیپس بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آبجیکٹس کو استھیٹیکلی بھی پرسیو کرتے ہیں کہ وہ استھیٹیکلی کتنے خوبصورت ہیں مثلا مردوں کی گھڑیاں عموماً سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور ان کے کلرس بھی عموماً بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور خواتین کی گھڑیاں جو ہیں وہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کے اندر مختلف قسم کے کلرز استعمال کیے جاتے ہیں اور ایستھیٹیکل ویلیو کسی ایک گھڑی کی ایک مرد کے لیے ڈفرینٹ ہے اور اسی گھڑی کی استھیٹیکل ویلیو کسی خاتون کے لیے ڈفرینٹ ہے تو اسٹوڈینٹس ہم مختلف چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے فزیکل سوشل کلچرل استھیٹک اور اکنامک پرسپیکٹو کے حساب سے سو so, جب ہم ان سارے پرسپیکٹو کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو تب ہمارے پاس ایک کمپلیٹ میننگ آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر چیزوں کو ان پانچ چھ لیولز کے اوپر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا رسپانس ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ سارا انوائرمنٹل پرسپشن جو ہے یہ دراصل سینسری پرسپشن سے بہت آگے نکل جاتا ہے sensory perception information about the world around you and designing your response to conduct yourself in the world however when we talk about environmental perception تو یہاں پر labeling, describing اور knowing about the world around us are very important processes اور یہاں پر ہم چیزوں کو بے شمار مختلف meanings کے حساب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ریسپانسز کو اکارڈنگلی ڈیزائن کرتے ہیں سو so, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوگنیشن کے حساب سے تین امپورٹنٹ ونڈوز ہیں یہ تین امپورٹنٹ ونڈوز ہیں culture needs and preferences and future کہ ہم کسی چیز کو کلچر کے حساب سے کیسے دیکھتے ہیں ہماری پرسنل نیڈس اور پریفرنسز کیا ہیں اس چیز کے بارے میں اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے فیوچر کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ چیز فیوچر میں ہمارے لیے کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے یہاں پر انسانوں کے بارے میں ایک بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فارورڈ تھنکنگ کا کانسیپٹ ہیومن اسپیشیز کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے دراصل جب آپ یہ ڈفرینس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سکسیزفل اور ان سکسیزفل لوگوں کے درمیان میں کیا فرق پایا جاتا ہے تو گو کے بے شمار ڈفرینسز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن فارورڈ تھنکنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ سکسیزفل اور انسکسیزفل لوگوں کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں فارورڈ تھنکنگ مینس کہ چیزوں کو ان کے فیوچر کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ان کے فیوچر کے تناظر میں دیکھنا اور اکارڈنگلی چیزوں کو پلان کرنا اب یہاں پر سینسری اسٹیمولس آپ کے پاس بالکل اویلیبل نہیں ہوتی دراصل یہاں پر آپ اپنی امیجنیشن کو استعمال کر رہے ہیں which is a very important process اور چیزوں کو فیوچر کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں اور فیوچر کے حالات کو آپ امیجن کر رہے ہیں وہ دراصل اس وقت پرزینٹ سرکمسٹانس کے اندر وہ حالات موجود نہیں ہیں so imagination is a very very important part in the process of cognition students آئیے دیکھتے ہیں کہ پرسپشن کی کانٹیکسچل بیسس کیا ہے پرسپشن کی کانٹیکسچل بیسس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم پرسپشن کو کلچر جینڈر سوشل کانٹیکسٹ اور انڈیویجل ڈفرینس کے حساب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی چیز کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں مثلا مختلف کلچرز کے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہاں پر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کلچر کے لوگوں کے لیے ایک سرٹن باڈی جیسٹر جو ہے وہ that the the sense sense of of excitement happiness but the same gesture can convey the meaning of sadness disgust or embarrassment for the people from an entirely different culture so culture جو ہیں وہ لوگوں کے social norms social behaviour patterns کے حساب سے ڈیزائن ہوتے ہیں اور کلچر کے اندر ویلیوز کا بہت امپارٹینٹ کردار ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ کلچرل نارمس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں کلچرل نارمس اس ماحول کے جغرافیائی حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس ماحول کے سوشل حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کلچرل نارمس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈفرینٹ ہوتے ہیں کلچر دراصل انڈیویجول پر بہت پاورفلی اثر انداز ہوتا ہے مثلا ہم پاکستان کے کلچر کے اندر کن چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں پاکستان کے کلچر کے اندر بچوں کے اندر اوبیڈینس کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن کلچرز کے اندر بچوں کے اندر اوبیڈینس کو سبمسونیس کے طور پہ لیا جاتا ہو اور بچوں کے اندر انڈیپینڈنس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہو اب اگر ویسٹرن کلچر کے بچے پاکستان میں آتے ہیں اور وہ اپنی انڈیپینڈنس شو کرتے ہیں تو شاید یہاں کے بڑے لوگ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے بہت بدتمیز ہیں اور جب پاکستان کے بچے کسی ویسٹرن کلچر پہ جا کر اوبیڈینس شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہاں پر اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچے بہت زیادہ سبمسو ہیں یہ اپنے مائنڈ کو پریکٹس نہیں کر رہے don't go by the exact meaning of this example hypothetical example mean that Pakistani children like that and the children from the western countries behave like that students perception کا پروسیس اتنا زیادہ کامپلیکس کیوں ہوتا ہے اور جب آپ کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر اور آپ کی برین کے اندر اور آپ کی کوکنیشن کے اندر کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سلائڈ پر آپ کو ایک کوٹیشن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہ کوٹیشن ہے we work furiously to realize our goals because we didn't fear we could do something drastic یہ کوٹیشن جن صاحب نے دی ان کا نام ہے مازارو اردو کا اور یہ جاپان سے تعلق رکھتے ہیں یہ صاحب ایک بہت بڑی الیکٹرانک پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کمپنی کے فاؤنڈر تھے let's repeat the quote again we work furiously to realize our goals because we didn't fear we quotation سنی آپ نے کوٹیشن کو دیکھا لیکن اس کوٹیشن کو سننے اور دیکھنے میں اور اس کو جاننے کے دوران میں آپ کے ذہن میں جو پروسیسز چل رہے ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے you started reading this specific sentence with a purpose میں نے آپ کے لیے یہ سینٹینس پڑھا اور اس سینٹینس کو پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کوٹیشن ہے جب میں یہ الفاظ بولتا ہوں تو آپ کا مائنڈ ایک اسٹیٹ آف آفیئر کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب میں اس کوٹیشن کو پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی اس کوٹیشن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کوٹیشن کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ارد گرد کی دوسری اسٹیمل آئے ہیں ان کو آپ کسی طرح سے پرے کرتے ہیں ان کے اوپر سے کسی طرح سے دھیان ہٹا لیں دراصل جو پہلا فکرہ میں نے بولا کہ میں آپ کو ایک کوٹیشن سنانے لگا ہوں اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کوٹیشن کو سننے اور پڑھنے کے درمیان میں آپ کے ذہن میں کیا پروسیسز چل رہے ہیں تو یہ سینٹینس دراصل آپ کو وارن کرنے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ آپ ایک دم سے باقی ساری کھڑکیاں بند کر لیں اور صرف اس سینٹینس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ آپ اس سینٹینس کے اندر گھس گئے اور میں اس سینٹینس کو بول رہا تھا اور آپ اس سینٹینس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے دراصل یہ سارا پروسیس کیا ہوا اگر آپ اس سینٹینس کو پڑھ رہے ہیں تو first of all your eyes translated the light waves reflected off to screen into the neural energy آپ اسکرین پر جو اس سینٹینس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل آپ لائٹ ویوس کو جو آپ کی آنکھوں کے اوپر ٹکرا رہی ہیں جو آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین سے نکل رہی ہیں یہ جب آپ کی آنکھوں پر ٹکراتی ہیں تو یہ لائٹ ویوس کو کنورٹ کر دیتا ہے نیورل اینرجی کے اندر نیورل اینرجی کے اندر جب لائٹ ویوس کنورٹ ہو جاتی ہیں then your sensory pathways transmitted a series of electrical impulses to your higher brain centres اس انرجی کو آپ کے برین کے وہ سینٹر جہاں پر کمپلیکس پرسپچل پروسیسز چلتے ہیں وہاں پر کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے جب یہ انرجی وہاں پر پہنچتی ہے تو برین اس انفارمیشن کو آرگنائز کرتا ہے اور آرگنائز کرنے کے بعد انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو برین بہت اسپیڈیلی اس پوری الیکٹریکل امپلس کو کمپیئر کرتا ہے ادر الیکٹریکل کو ایک سرٹن میننگ دینے کی کوشش کرتا ہے so brain match the persons and then was became کو یہ جو فریز ہم نے بولی یہ کوہرنٹ بن جاتی ہے یہ ایک ہول بن جاتا ہے اور یہ ہول آپ کے لیے میننگ فل ہو جاتا ہے یہاں پر جب میں نے آپ کو اینڈ پہ یہ بتایا کہ یہ کوٹیشن ایک ایک ایسے صاحب نے دی جن کا تعلق جاپان سے ہے اور جو ایک بہت بڑی الیکٹرانک پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرنے کی کمپنی ہے تو یہ انفارمیشن بھی آپ کے لیے بہت زیادہ میننگ فل ہے دراصل یہ انفارمیشن فردر میننگ اٹیچ کرتی ہے اس سارے پروسیس کو اور اس سارے کوٹیشن کو اور شاید آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ دراصل یہ کون سی کمپنی ہے جس کے فاؤنڈر نے یہ کوٹیشن کہا اور یہ صاحب جاپان سے تھے all these things are very distinct information provided with reference to this particular sentence لیکن اس سارے پروسیس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پروسیس تو بہت لمبا ہے لیکن ہمارا برین اتنا تیز ہے کہ ہم اس سارے پروسیس کو within flash of second complete کر جاتے ہیں سو so اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ پرسپشن ایک بہت کمپلیکس پروسیس ہے اور اس پروسیس کے اندر بے شمار سب فنکشنس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور بے شمار سب فنکشنس جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے اس آبجیکٹ کو کوئی میننگ اٹیچ کر پاتے ہیں اس آبجیکٹ کی کوئی سینس بنا پاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے اندر میننگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں so this is not only a very complex process but this is also a very very fast and rapid process students environment کی پرسپشن کے بارے میں بھی چند تھیریز پائی جاتی ہیں اور ان تھیریز کو اب ہم اپنے اس لیکچر کے پارٹ کے اندر ڈسکس کریں گے یہ چند تھیریز کون سی ہیں ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں number one is gestalt theory number two is functionalism number three is learning and number four is probabilistic functionalism students آئیے دیکھتے ہیں کہ جسٹال تھیوری کو بنانے والے اس کے پرپاؤنڈرس پرسپشن کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جسٹرال تھری کے اوپر جن دو ماہر نفسیات نے کام کیا وہ دراصل دونوں جرمن تھے اور ان کے نام تھے نمبر ون کولر جن کا لائف اسپین تھا 1887 eighty seven to nineteen sixty eight and the other gentleman was Koffka کا and his life span was from 1886 to 1941 ان دونوں ماہر نفسیات نے کوکنیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور جسٹال تھیری کے ریفرنس سے انہوں نے جو بھی فائنڈنگس حاصل کی ان کے حساب سے انہوں نے پرسپشن کے بارے میں دنیا کے لیے ایک علیحدہ سے تصویر بنائی ڈیسٹال تھیری کے پروپاؤنڈرس کچھ اس طرح سے پرسپشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ برین پرسپشن کے اندر ایک بہت ایکٹیو رول پلے کرتا ہے اور برین جتنی بھی اسٹیمل ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی میننگ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے so the catch statement with reference to perception of is something like this active role of the brain in searching for meaning to stimuli brain جتنی بھی آپ پرسپشن کر رہے ہیں اس کو میننگ فل بنانے کے لیے کچھ پروسیسز کرتا ہے برین کا ان اسٹیملائ کو میننگ فل بنانے کے اندر بہت امپورٹینٹ کردار ہوتا ہے مثال کے طور پر ان کا سب سے پہلا پرنسپل جو انہوں نے ڈھونڈا that was principle of good form اس پرنسپل کو جاننے کے لیے میں آپ کو ایک سینٹینس سکھاتا ہوں اس سلائڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس سینٹینس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے کیا آپ یہ سینٹینس دیکھ رہے ہیں کیا آپ اس سینٹینس کو پڑھ رہے ہیں ویری گڈ آپ نے جان لیا کہ یہ سینٹینس کیا ہے of course I am sure آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ یہ دراصل لکھا ہوا ہے the quick brown fox jumps over the lazy dog لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس سینٹینس کے اندر جتنے الفاظ ہیں ان سب کی اسپیلنگس غلط ہیں اصل میں اگر آپ مزید کانسنٹریٹ کریں تو آپ اس سینٹینس کو کچھ اس طرح سے پڑھ سکیں گے دا دا کی اسپیلنگ ٹھیک ہے کوک کے اسپیلنگ ٹوٹلی غلط ہیں so you can read kond bra bras is fex jumpsings of the again wrong lazy is lock is dead لیکن آپ جیسے ہی اس سینٹینس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اس کو پڑھ جاتے ہیں دس is the quick brown fox jumps over the lazy dog کہ جب اس سینٹینس کے سارے ورڈس کے اسپیلنگس غلط ہیں تو آپ اس سینٹینس کو کس طرح سے پرسیو کر لیتے ہیں اس سینٹینس کو پرسیو کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر اب بتاتا چلوں what is the principle of good form principle of good form means that brain is in such a way as to construct meaning from stimuli order to achieve the good form ہم جب بھی اپنے ماحول کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ میننگ فل انداز میں نہ پڑی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ارد گرد اسکیٹرڈ ہوں لیکن ہمارا برین چیزوں کو کچھ اس طرح سے آرگنائز کرتا ہے کہ ہم ان کے اندر میننگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میننگ تلاش کرنے کی کوشش کے اندر بعض اوقات ہم ایسی چیزیں بھی پرسیو کر جاتے ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ایگزٹ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی مثال کے طور پر آپ نے یہ سینٹینس دیکھا یہ سینٹینس ٹوٹلی اسپیلنگ اس کے غلط تھے لیکن آپ نے اس سینٹینس کو آسانی سے پڑھ لیا دراصل آپ نے اس کو اپنی پریویس انفارمیشن کے ساتھ میچ کیا کیونکہ یہ سینٹینس ایسا ہے جو کسی بھی انگریزی بولنے اور پڑھنے والے کو عموماً پتا ہوتا ہے اور اس سینٹینس کی ویلیو یہ ہے کہ اس سینٹینس کے اندر ساری اے بی سی اے سے لے کے زیڈ تک سارے الفاظ موجود ہوتے ہیں عموماً جب ٹائپسٹ اپنی ٹائپ رائٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس سینٹینس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل یہ سینٹینس بنایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ اس کے اندر سارے اے بی سی کے الفاظ الفابیٹس جو ہیں وہ کسی طرح سے آ جائیں اور ٹائپسٹ جب ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی انگلیاں سارے الفابیٹس کو ٹچ کریں سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ principle of form is not only a very interesting process but it also sometimes can be misleading یہ ہمیں غلط انفارمیشن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے ماحول کے بارے میں مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہیں جو پیپر چیک کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈھائی سو پیپر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ان ڈھائی سو پیپرس میں سے ہر پیپر کو پڑھنا پڑتا ہے اب امیجن کریں کہ اگر ہر پیپر کے اندر کوئی تقریباً بیس صفحات ہیں اور اس کے اندر ہر اسٹوڈنٹ کا رائٹنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے اور اس رائٹنگ اسٹائل کو بھی ان کو ڈی کوڈ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور یہاں پر بے شمار اسپیلنگس غلط ہو سکتے ہیں بے شمار اسپیلنگس الفابیٹیکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں بے شمار ٹائپوگرافیکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور یہاں پر جب ٹیچر اس پیپر کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پرنسپل آف گڈ فارم کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں دراصل اگر وہ پرنسپل آف گڈ فارم کو استعمال نہ کریں تو شاید ان کا پیپر چیکنگ کا پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جائے پرنسپل آف گڈ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایسے الفاظ پڑھ جاتے ہیں بعض اوقات جو اسٹوڈینٹس نے نہیں لکھے ہوتے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس نے اسپیلنگس غلط لکھے ہوئے ہیں لیکن ٹیچر اپنے پرنسپل آف گڈ فارم کی وجہ سے وہ اسپیلنگس صحیح پڑھ جائے گا جس طرح سے آپ نے یہ سینٹینس پڑھا تو آپ اس سینٹینس کے اسپیلنگس غلط ہونے کے باوجود ان کو صحیح طرح سے پڑھ گئے سو so, ٹیچرس کو بھی اسی قسم کے پرابلمس ہو سکتے ہیں this is a very tricky principle this is not only good for the teacher but this is also good for the students students کے لیے بہتر اس طرح سے ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ان کی فیور میں بھی اس طرح سے جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے پیپر کے اندر کچھ چیزیں جو آپ کو لکھنی چاہیے تھی نہیں لکھی لیکن ٹیچر کیونکہ بہت زیادہ ایمفسس کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ چیزیں لکھنی چاہیے تو شاید پیپر کے اندر وہ چیزیں موجود نہ ہونے کے باوجود ٹیچر ان چیزوں کو پیپر کے اوپر پڑھ جائیں سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ principle of good form is not the complicated but it also helps us find meaning into our world لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پرنسپل آف گڈ فارم کے تحت ہم بعض اوقات دنیا کے بارے میں غلط انفارمیشن بھی حاصل کر جاتے ہیں کیونکہ گڈ فارم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے گرد جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک میننگ ہم نے تلاش کرنا ہے اور بعض اوقات جب ہمیں میننگ نہیں ملتا تو ہم اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر میننگ ڈھونڈنے کے لیے چیزوں کو ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ ہماری مس پرسپشن ہو جاتی ہے یا ہماری ایلوژن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے بارے میں غلط انفارمیشن حاصل کر جاتے ہیں اسٹوڈینٹس بعض اوقات ہم ایسے کمپلیکیٹڈ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اس قسم کی مس پرسپشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایسے کام جن کے اندر بہت زیادہ باریکی چاہیے جن کو بہت مائنیوٹ ڈیٹیلس کے اندر ریفائنمنٹ چاہیے ایسے کام کرتے وقت کیونکہ ذہن بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ انرجی لگ رہی ہوتی ہے اس سلسلے میں اور اس طرح کے کام کرنے کے دوران ہم اکثر پرنسپل آف گڈ فارم کے تحت غلط انفارمیشن حاصل کر جاتے ہیں اسٹوڈینٹس دوسرا important principle gestalt theory of perception کیا ہے وہ ہے ہولسٹک اورینٹیشن ہولسٹک اورینٹیشن کا مطلب ہے perceptual process must be understood in its entirety rather than broken down into discrete elements کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے کے لیے ہم اس کے جو انٹائر ہولسٹک امیج ہے اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ ہم اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس کے اندر چاہتے ہیں یہاں پر ڈسٹال سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں that the whole is greater than the sum of its parts مثال کے طور پر جب آپ ایک ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن کو آپ اس کے پارٹس کے اندر کنورٹ کر کے نہیں دیکھتے آپ ٹیلی ویژن کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں آپ ٹیلی ویژن کو یہ نہیں کہتے کہ میرے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ایک اسکرین ہے جس کے اندر اسپیکرس لگے ہیں اور مختلف قسم کے بٹنس لگے ہوئے ہیں دراصل اس سارے اکوپمنٹ کے لیے جس کے اندر بے شمار چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ کے پاس ایک نام ہے and that name is television کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کو جب اس کا ہول امیج بنائیں گے تو اس وقت آپ ٹیلیویژن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے لیکن امیجن کریں اگر ہمیں عادت ہو کہ ہم چیزوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کے حساب سے دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہماری پرسپشن کے اندر بہت زیادہ ڈس آرگنائزیشن آنا شروع ہو جائے گی اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو ہولسٹک اورینٹیشن کی ایک بہت دلچسپ مثال دیتا جاتا ہوں جب ہم اپنی پاسٹ پرفارمنس کو ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً کسی چیز کو کر گزرنے کے بعد ہم اس کے بارے میں یا تو پازیٹو امیج بناتے ہیں یا اس کے بارے میں نیگیٹو امیج بناتے ہیں آپ نے عموماً نوٹس کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں اس بات کے اوپر بعض لوگ جب اپنی پاسٹ پرفارمنس کو ریویو کرتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاسٹ کے اندر کیا کام اچھے کیے بعض لوگ جب اپنی پاسٹ پرفارمنس کو ریویو کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیگیٹو چیزیں ڈھونڈتے ہیں اب جب آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھے تو عموماً آپ کو پتا چلے گا کہ جو لوگ پاس کے اندر ہمیشہ اچھی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ آپ کو ذرا خوش نظر آئیں گے ذرا لائولی نظر آئیں گے ذرا شاید زیادہ سیٹسفائڈ نظر آئیں گے لیکن ضروری نہیں کہ ان کی پرسپشن پاس کی پرفارمنس کے بارے میں ایکوریٹ ہو بالکل اسی طرح سے جو لوگ پاسٹ کی پرفارمنس کو ریویو کرتے وقت ہمیشہ نیگیٹو ایلیمنٹس کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ شاید آپ کو اتنے خوش نظر نہ آئیں شاید وہ آپ کو اتنے زیادہ ہیپی اور سیٹسفائڈ نظر نہ آئیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنے پاس کے اندر جاتے ہیں ان کو ہمیشہ وہاں پر بری چیزیں نظر آتی ہیں عموماً یہ لوگ آپ کو سومبر موڈ کے اندر نظر آئیں گے there is certain melancholia characterising their effect ان کے اموشنل سینٹیمنٹس جو اس وقت آپ کو نظر آئیں گے وہ تھوڑے سے نیگیٹو ہوں گے ان کے اندر اینگزائٹی ہوگی اور شاید آپ جب ان کے پاس بیٹھیں تو آپ بھی ان سے اینگزائٹی لے لیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پاس کو ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پاس کے بارے میں ایک ہولسٹک اورینٹیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوگنیشن کے اندر ہمارا ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیولی لیتے ہیں یا چیزوں کو نیگیٹولی لیتے ہیں this this is is something related to our our characteristic mental way of looking at the things around us اور اس ایٹیچیوڈ کو جب ہم چینج کرتے ہیں تو ہولسٹک اورینٹیشن ہمارے لیے فائدے مند بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم بعض چیزوں کو جب ایکوریٹلی پرسیو نہیں کر پاتے تو ہم اکارڈنگلی اپنے اندر ریفائنمنٹ پیدا نہیں کر سکتے اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بچوں کے اسکول کے اندر ایک ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور مختلف بچے اس کے اندر ڈبیٹس کے لیے جا رہے ہیں اب کچھ بچے ڈبیٹنگ کمپٹیشن پر جانے سے پہلے بہت نروس ہیں کیونکہ شاید یہ ان کا زندگی میں پہلا ایکسپیرینس ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے اور ان کی آڈینس کے اندر لیٹس امیجن کے تقریباً سوا سو لوگ ہیں اور بچوں کے لیے یہ بہت ہیوی فیلنگ ہے کہ جب وہ آڈینس کے سامنے کھڑے ہیں اور سوا سو لوگوں کی تقریباً ڈھائی سو آنکھیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہی ہیں that's a lot of energy coming down their way تو اس کو وہ کیسے فیس کریں گے نیچرلی جب وہ نروسنیس کے ساتھ اور ٹینشن کے ساتھ اسٹیج کے اوپر جائیں گے اور پرفارم کریں گے اور uh, شاید وہ نروس محسوس کر رہے ہوں لیکن نروسنیس جو ہے بچوں کے اندر وہ کسی طرح سے شو ہو نہیں پاتی ان ڈھائی سو ان سوا سو لوگوں کے سامنے کیونکہ نروسنیس عموماً کام پی ہوئی ٹانگیں یا کام پہ ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے شو ہوتی ہے اور اس قسم کے سمٹمس جو لوگ دور بیٹھے ہیں ان کو بہت کلیئرلی نظر نہیں آ رہے ہوتے سو نروسنیس آڈینس کو بچوں کے اندر بالکل نظر نہیں آ رہی لیکن نروسنیس بچوں کے اندر ایک بنیادی ایٹیچیوڈ ہے اس ٹائم کے اوپر اب جب بچے اپنی ڈبیٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو وہ نیچرلی ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈبیٹ میں کیا کہا اور یہاں پر کیونکہ یہ بچے انگزائٹی اور ٹینشن کے انڈر رہے اور اسٹریس میں رہے اور کیونکہ یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پاس کو ریویو کرتے ہوئے اپنی ساری نیگیٹو چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور کیونکہ وہ صرف نیگیٹو ایلیمنٹس کو پک کر رہے ہیں تو ان کی جو ہولسٹک اورینٹیشن بنے گی that will also be negative تو this is more like it some people look at the glass as half filled some people look at the glass as half empty لیکن آن دا ہول ہم چیزوں کو ایک ہولسٹک کے تحت دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اپنے انوائرمنٹل آبجیکٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کی فائن ڈیٹیلس کے اندر ان کو نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہم ان کو ایز اے ہول پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک اچھی اگزامپل اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک اسٹار کی پکچر جب ڈرا کرتے ہیں تو آپ جو لائنس ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ لائنس کی بجائے چھوٹے چھوٹے ڈیشز استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اسٹار کو ان ڈیشز کے ذریعے ڈرا کر جاتے ہیں تو آپ صرف اسٹار کو دیکھتے ہیں نہ کہ ڈیشز کو دیکھتے ہیں گو کے وہاں پر مکمل لائنیں موجود نہیں ہیں بالکل اسی طرح سے جب ہم واقعات کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم واقعات کو بھی اسی طرح سے ہولسٹک اورینٹیشن کے تحت دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنی مختلف انوائرمنٹس کے اندر جاتے ہیں تو ان انوائرمنٹس کے اندر بھی ہولسٹک اورینٹیشن کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی شاپنگ مال میں گئے اس شاپنگ مال کے اندر جانے کے بعد آپ نے بہت پلیزنٹ فیل کیا اور پلیزنٹ فیل کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر کچھ شاپنگ کی اور پھر آپ واپس گھر پہ آ گئے جب آپ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو ریویو کر رہے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس آ رہا ہو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس شاپنگ مال کے اندر کیا چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اچھا محسوس کروایا شاید وہاں پر لائٹس تھیں شاید وہاں پر میوزک تھا شاید وہاں پر بے شمار لوگ پھر رہے تھے شاید وہاں پر بڑی خوبصورت شاپس تھیں تو آپ نے اس شاپنگ مال کے انوائرمنٹ کے اندر ان ساری اچھی چیزوں کو دیکھا اور ایک پرسپشن بنایا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس شاپنگ مال کے اندر بے شمار ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو شاید بہت اگلی ہوں شاید فرش کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہو شاید فرش پر لوگوں نے چوئنگمس یا تھوکوں کے نشان ہو یا پان کی پیک ہو یا شاید اس پورے شاپنگ مال کا جو ماحول ہے اس کے اندر ڈسٹ ہو اس کی انوائرمنٹ کے اندر so there could be so many things that are not actually very pleasant to to have them in the environment of the shopping mall لیکن آپ ہولسٹک اورینٹیشن کے تحت چند چیزوں کو پک کرنے کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں پرسیو کرتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہوں گی اور آپ ایک پازیٹو امیج لے کر واپس آتے ہیں so students always remember that when we talk about holistic orientation we mean that perceptual process must be understood in its entirety rather than broken down into discrete elements and the whole is greater than the sum of the parts students یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں the third principle of gestalt theory The third principle is the principle of size constancy. Principle of size constancy says that changes in the size of the retinal image of an object are interpreted as changes in distance rather than changes in the size of the object. So students عموماً ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا امیج ہماری آنکھ کے ریٹنا پر بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھ کے عدسے پر چیزوں کا امیج بننا شروع ہو جاتا ہے اب ہماری آنکھ کے عرصے پر جب چیزوں کا امیج بنتا ہے تو بعض امیجز چھوٹے ہوتے ہیں بعض امیجز بڑے ہوتے ہیں دراصل جو چیزیں ہم سے دور ہوتی ہیں ان کا امیج ہماری آنکھ کے ریٹنا پر چھوٹا بنے گا اور جو چیزیں ہمارے قریب ہوتی ہیں ان کا امیج ہماری آنکھ کے اوپر بڑا بنے گا عموماً آپ نے اخبار میں ایڈورٹیزمنٹس دیکھے ہوں گے مختلف ایسے سینٹرز کے جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یا ٹیکنیکل ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں اپنا ویٹ ریڈیوز کرنے میں اور ایسے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی جن میں پہلے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ویٹ ہے ان کا اور وہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور انہیں کی ایک دوسری تصویر لگی ہوتی ہے جس میں وہ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم نظر آ رہے ہوتے ہیں عموماً اگر آپ ان تصاویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس تصویر کے اندر وہ صاحب بہت موٹے اور بہت ہیلدی یا بہت اوور ویٹ نظر آ رہے ہیں وہ تصویر ان کے بہت قریب سے کھینچی ہوتی ہے اور جو چیزیں ہم بہت قریب سے دیکھتے ہیں ان کا امیج بھی نیچرلی ہماری آنکھ کے ریٹنا پر بڑا بنتا ہے سو so, جو تصویر کلوز اپ سے کھینچی جاتی ہے اس تصویر کے اندر وہ صاحب نیچرلی تھوڑے سے اوور ویٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان کی وہ تصویر جس کے اندر وہ بہت ہینڈسم لگتے ہیں اس تصویر کے اندر کافی ساری چینجز تو کی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ان کے کپڑے چینج کر دیتے ہیں یا ان کا ہیئر اسٹائل چینج کر دیتے ہیں لیکن وہ تصویر بھی ذرا دور سے کھینچی ہوتی ہے اور جو تصویر دور سے کھینچی جاتی ہے اس کا امیج بھی ہماری آنکھ کے اوپر چھوٹا بنتا ہے اور ہم ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ سینٹر کتنا اچھا ہے کہ انہوں نے ان صاحب کو اس تصویر میں دیکھو یہ کتنے موٹے نظر آ رہے ہیں اور اس تصویر میں دیکھیں تو یہ صاحب کتنے ہینڈسم اور اسمارٹ نظر آ رہے ہیں دراصل اس سارے پروسیس کے اندر they are using the principle of size constancy which cause to see changes in the size of the retinal image of an object are as changes in distance rather than changes in the size of the object students یہاں پر برین کو جو سینسری انفارمیشن مل رہی ہے دراصل وہ سینسری انفارمیشن تو ایکوریٹ ہے لیکن برین ایک ہولنیس کے کانسیپٹ کو مینٹین کرنے کے لیے یا ایک جسٹ آل کے کانسیپٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اس سینسری امپیٹس کو اوور رائڈ کر جاتا ہے اور کیونکہ brain is functioning according to the principle of good form تو گڈ فارم دراصل ایگزٹنگ انفارمیشن کو میننگ اٹیچ کرنے کا نام ہے اور یہاں پر برین سینسری انفارمیشن کو اوور رائڈ کرنے کے بعد اس کو ایک ڈفرنٹ میننگ دے جاتا ہے اور اس ڈفرنٹ میننگ کے تحت آپ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ یہ صاحب کے اندر جو چینجز نظر آ رہے ہیں دو تصاویر کے اندر وہ چینجز دراصل ریزلٹ ہیں ان ٹیکنیکس کا یا ان میڈیسنس کا جو استعمال کی جاتی ہیں اس ویٹ مینٹیننگ سینٹر کے اندر اسٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ کو جسٹال تھیری سمجھ آئی ہوگی اور دلچسپی لگی ہوگی دراصل جسٹال تھیری کے اس کے علاوہ بھی کافی سارے پرنسپلس ہیں میں آپ کو چیپٹر کے اینڈ میں جسٹال تھیری کے بارے میں مزید چند بکس ریکمینڈ کروں گا امید ہے کہ جب آپ ان بکس کو پڑھیں گے تو آپ کا انٹرسٹ جسٹال تھیری کے اندر تھوڑا سا زیادہ بڑھے گا یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنی اگلی تھیری کی طرف اور ہماری اگلی تھیری کا نام ہے فنکشنلزم اسٹوڈینٹس فنکشنلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فنکشنلزم کا جو بنیادی کارنر اسٹون ہے یا اس تھیری کو جب بھی آپ سوچنے کی کوشش کریں تو جو اسٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہے perception is a direct process involving less mediation by higher centers to perceive meaning in the environment. Functionalism three کو پرفارم کرنے والوں کا یہ ماننا تھا کہ ہائر برین سینٹر جو ہیں وہ پرسپشن کے پروسیس کے اندر ان کی میڈیشن دراصل کافی کم ہوتی ہے کیونکہ ان کی میڈیشن دراصل کافی کم ہوتی ہے اس لیے جو ریسیپٹرس ہیں جو پرسیپشن کے آرگنس ہیں زیادہ تر کام انہی کے اندر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرسیپشن ملتی ہے اور ہم اپنی انوائرمنٹ کے اندر کوئی میننگ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے number one meaning already exist environment and our sensory mechanism wired to respond to meaningful aspects of our environment دراصل ہماری انوائرمنٹ کے اندر آلریڈی میننگ اٹیچ ہوتا ہے اگر ہم غور کریں اپنے جنریشنل ایکسپیرئنس کے اوپر تو انسان اس پلانٹ ارتھ پر لاکھوں سالوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس ارتھ کے بارے میں انسانوں کے اندر لاکھوں سالوں کا تجربہ ہے اور اس لاکھوں سالوں کے تجربے کی وجہ سے جو انسان آج کل پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ نیچرلی ایک ٹینڈینسی ہوتی ہے اپنی انوائرمنٹ کو آٹومیٹیکلی پرسیو کرنے کی اور یہاں پر ہائر برین سینٹرز کو زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ جسٹال تھری پر غور کریں تو پرنسپل آف گڈ فارم بھی شاید کچھ اسی طرح سے ہے پرنسپل آف گڈ فارم کا مطلب یہ ہے کہ برین سینسری امپیٹس کو اوور رائڈ کر جاتا ہے اور اس کو میننگ فل بنا دیتا ہے اور یہ پروسیس آلموسٹ آٹومیٹک ہوتا ہے جس کے تحت آپ زیادہ ڈسکریمنیشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ آپ چیزوں کو ایک میننگ فل فارم میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل آپ کی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی بھی باتوں کو پرسیو کر رہے ہیں یا جتنے بھی آبجیکٹس ارد گرد دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پراپر میننگ پہنا سکیں فنکشنزم کو پرپاؤنڈ کرنے والوں کا یہ ماننا تھا کہ دراصل برین یہ فنکشنز نہیں کرتا کیونکہ اس پروسیس کے اندر سینسری آرگنس ہی زیادہ تر کام کر جاتے ہیں اور پرسپشن کا ایک سرٹن میننگ آپ کو دے جاتے ہیں یہاں پر فنکشنلزم والے بات کرتے ہیں اکولوجیکل نیچ کی بھی اکولوجیکل نیچ سے ان کا مطلب ہے instinct tendency of animals to seek out the area of the environment which afford greatest chance of survival جب ہم جانوروں کے اوپر بات کرتے ہیں تو جانوروں کے اندر کیونکہ ان کا برین کا سائز چھوٹا ہے اور وہ زیادہ تر انسٹنکچل بہیویئر پیٹرن کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وچ مینس کہ ان کا بہیویئر جو ہے وہ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ آٹومیٹک ہوتا ہے انسانوں کے بہیویئر پر آپ غور کریں تو انسانوں کا بہیویئر کانسٹینٹلی چینج ہوتا رہتا ہے change is the only constant in human behaviour مثلاً اگر آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی کے اندر بے شمار چینجز آتی جاتی ہیں آپ کسی چیز کو کسی ایک زمانے کے اندر اچھا پرسیو کرتے ہیں تو اسی چیز کو ایک خاص ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد برا پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایک فیشن کسی ایک ٹائم پر ان ہوتا ہے تو وہی فیشن کسی دوسرے ٹائم کے اوپر آؤٹ ہو جاتا ہے جب ہم کیریئرس کی بھی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اسٹوڈینٹس کو ایک کیریئر بہت اچھا لگتا ہے جس طرح پاکستان میں جب کمپیوٹر کا بوم آیا تو کمپیوٹر ایجوکیشن کے اندر سب لوگ اس کیریئر کے اندر جانا شروع ہو گئے اور پھر کچھ عرصے بعد شاید کمپیوٹر انڈسٹری کے اندر جب تھوڑا سا گیپ آنا شروع ہوا تو اسٹوڈینٹس نے اس کیریئر سے کسی دوسرے کیریئر کی طرف جانے کی کوشش کی اور مختلف کیریئرس مختلف ٹائمز کے اوپر پاپولر ہوتے رہتے ہیں یا پھر ان پاپولر ہوتے رہتے ہیں اگر آپ اپنے دادا ابا سے یہ پوچھیں کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارتے تھے تو وہ شاید آپ کو یہ بتائیں کہ میں صبح سات بجے آفس جاتا تھا اور دو بجے واپس آ جاتا تھا آ کر سیاسٹا کرتا تھا اور سیاستا کرنے کے بعد شام کو واک پر نکل جاتا تھا اور اس کے بعد رات کو بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور سو جاتا تھا اور صبح صبح جلدی اٹھ جاتا تھا لیکن اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو آج کے زمانے میں لوگوں کو ایک ٹائم پہ شاید تین یا چار جابس کرنی پڑتی ہیں اسٹوڈینٹس کو اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اور کام کی ریشو پرانے زمانے کے لوگوں کے کام کی ریشو سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیا یہ اچھی بات ہے یا کیا یہ بری بات ہے لیکن اچھا اور برا ہونے سے قطع نظر دس از اے بگ چینج اور اس بگ چینج کے اندر سارے ہی انسان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور شاید پرانے زمانے کے لوگ یہ کہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا لیکن آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ multitasking is very very important اور ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید ایک وقت کے اوپر دو یا تین کام کرنے کے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں آپ ایک دن کے اندر دو یا تین مختلف کاموں کی طرف دھیان دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں تو تب آپ بہت ہوشیار مانے جائیں گے بہت انٹیلیجنٹ مانے جائیں گے سو اسٹوڈینٹس چینج انسانوں کے بہیویئر کے اندر کانسٹینٹ ہے لیکن اگر آپ جنگل کے اندر جائیں تو شیر آج سے سو سال پہلے بھی بالکل اسی طرح شکار کرتا تھا جس طرح سے وہ آج کر رہا ہے شیر اسی طرح سے ہرنوں کے غول کے پیچھے بھاگتا ہے جس طرح وہ سو سال پہلے بھاگتا تھا اور ہرنوں کا غول شیر کے آگے بھی بالکل اسی طرح سے بھاگتا ہے جس طرح سے سو سال پہلے بھاگتے ہوں گے سو so جب ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو جانوروں کے بہیویئر کے اندر ہمیں انسٹنکٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے انسٹنگ سے ہمارا کیا مطلب ہے انسٹنگ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اسپیشیز ٹیپیکل بہیویئرل پیٹرن یہ کسی ایک اسپیشیز کا ٹیپیکل بہیویئر پیٹرن کسی ایک خاص ماحول کے اندر اور اس بہیویئر پیٹرن کے اندر چینجز بالکل نہیں آتی there was a time when in psychology a movement بہت زیادہ پاپولر ہونا شروع ہوئی جس موومنٹ کا نام تھا ایتھولوجی ایتھولوجی کے اندر سائیکالوجسٹ انسانوں کے اندر بہیویئر پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے مثلاً بے شمار انسٹنگس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ پتا چلا کہ انسانوں کے بہیویئر کو انسٹنگ کے حساب سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب ہم انسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسٹنگ کے حساب سے بہیویئر کانسٹینٹ ہی رہتے ہیں جس طرح شیروں کا شکار کرنے کا بہیویئر پچھلے سینکڑوں سال سے ایک ہی رہا ہوگا لیکن اگر انسان انسٹنٹ کے حساب سے چلنا شروع ہو جائے تو وہ شاید اس دنیا پر قابو نہ پا سکیں اس دنیا کے اندر شاید وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹینکٹ ہوتے جائیں سو so, انسٹنکٹ کے حساب سے انسانوں کے بہیویئر کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن فنکشنلزم کے اندر جو اکولوجیکل نیچ کا کانسیپٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ instinct tendency of animals to seek out the area of the environment which afford the greatest chance of survival ہر جانور جو ہے وہ اس کے اندر انٹ ٹینڈینسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کسی طرح سے اس طرح سے پرسیو کرے کہ جہاں پر اس کے میکسیمم چانسز آف سروائول ہیں دراصل اگر شیر کے شکار کے پروسیس کو دیکھا جائے اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جائے یو ول فائنڈ آؤٹ کہ شیر بہت انٹیلیجنٹ مووس بناتے ہیں اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لیے لیکن کیا اس کے اندر ذہن استعمال ہو رہا ہے کیا شیر اتنا انٹیلیجنٹ ہے here we find out that this is a natural instinct اور انسانوں کے بہیویئر کے اندر جب ہم دیکھیں تو انسانوں کے بہیویر کے اندر مختلف قسم کی انسٹنگس کے بارے میں لرننگ بہت زیادہ پائی جاتی ہے مثلا ہم انسانوں کو سکھا سکتے ہیں کہ شیر کی طرح کس طرح سے شکار کیا جا سکتا ہے یا انسان بعض اوقات انٹلیکچوئل میننگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں in different examples of the great powerful animals that exist around them آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ لوگ عموماً اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا تو شیر ہے میرا بیٹا شیر کی طرح طاقتور ہے اور شیر کی طرح گرجتا ہے so this is our tendency to find out in our our existing environment humans innately with the quality to perceive those aspects of our environment that have functional value for then جب ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایکولوجیکل نیچ کا کانسیپٹ ملتا ہے لیکن جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے قریب ترین جو کانسیپٹ ہے دیٹ از فنکشنل ویلو کہ کسی جگہ کی یا کسی آبجیکٹ کی فنکشنل ویلو کیا ہے اور ہم آٹومیٹیکلی یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر ہماری سروائول کے چانسز کیا ہے مثال کے طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فنکشنل ویلو کے کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی بچے کے ذہن میں ماں کا ایک کانسیپٹ ضرور ہونا چاہیے which means infant should be born with intensity to perceive its mother's face since thus survival value بچوں کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسانوں کے بچے سب سے زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں اور انسانوں کے بچوں کو سب سے زیادہ ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گرو اپ کیے جا سکیں کیونکہ انیشیلی شاید چند ماہ کے اندر اگر انسانوں کے بچوں کو پراپر کیئر نہ ملے اور مدر ان کے ارد گرد نہ ہو پراپر کیئر گیورس ان کے ارد گرد نہ ہو تو انسانوں کے بچے سروائیو نہیں کر سکتے لیکن جب ہم جانوروں کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو جانوروں کے بچے پیدائش کے ساتھ ہی ٹف ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ سے لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں سو so, جب ہم فنکشنل ویلیو کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے بچوں کے اندر نیچرلی ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے مدر کے بارے میں اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس تھیری کو ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر آگے پڑھائیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے مختلف پرسیپشن کی تھیریز کو ڈسکس کیا اور ہم نے اسپیشل ایمفیس کیا انوائرمنٹل پرسیپشن کی طرف ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ان شاء کی تھیری کو بھی ختم کریں گے اور جو باقی کی تھیریز ہیں ان کو بھی پڑھیں گے اور ان کو ختم کریں گے یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جاتے جاتے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کا اپنا وقت خوشگوار گزاریں گے اور آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اور گرد و نما کے لوگوں کا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ